سفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور نہ شہوت کی فحش باتیں کی نہ گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیس